حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ہنس پڑے پھر آپ نے پوچھا کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں میں ہم نے عرض کی اللہ اللہ اور اس کا رسول صلی علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی گئی بات پر ہنسی آتی ہے وہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرمائے گا کیوں نہیں فرمایا وہ بندہ کہے گا میں اپنے خلاف اپنی طرف کے گواہ کے سوا اور کسی کی گواہی کو جائز قرار نہیں دیتا تو وہ فرمائے گا آج تم اپنے خلاف بطور گواہ خود کافی ہو اور کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اپنے اعضاء سے کہا جائے گا بولو فرمایا تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے پھر اسے اور اس کے اعضاء کے بولنے کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا فرمایا تو ان کی گواہی سن کر وہ کہے گا دور ہو جاؤ میں تمہاری طرف سے دوسروں کے ساتھ لڑا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو انتالیس